به ونتوكل عليه 啊 سب لوگ مراد ہیں یا اکثریت مراد ہے وہ عنوان اور موضوع ہمارے مزاج کے خلاف طبیعتیں اس حد تک متاثر ہیں اس عنوان پر جو میں ابھی عرض کروں گا گفتگو سننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں اور مجبور سننا پڑے تو ان کو کوئی خوشی نہیں لیکن وہ ہماری خوشی اور مسرت اور راحت کا آخرت کے سکون کا ضرور ذریعہ اور سبب ہے دنیا کی لذت اور دنیا کی زندگی کا کوئی سکون سکون نہیں یہاں کی لذت لذت نہیں لذت اور سکون آخرت کا سکون اور آخرت کا مزہ ہے مسلمانوں نے بہت سی بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو وہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ایسے وقت میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے یا یوں کہہ رہے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ ہر ایک کو بہا کر لے جاتا ہے طوفان آتا ہے تو پھر وہ کوئی فرق نہیں کرتا اس طوفان کا شکار سب ہو جاتے ہیں ملت اسلامیہ میں جو بیماریاں وبا کی شکل اختیار کر گئی جنہوں نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی جو طوفان اور کتنے کی شکل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ ملی ہوئی ہے ان میں ایک بیماری گانا سننا اور گانا گانا آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے اور میری ذاتی پسند یہ ہے کہ علماء ان چیزوں کو بنایا کریں جو آج کل کے حالات کی ضرورت ہے صرف پرانے واقعات قصے اور کہانیاں یا فضائل اور مناسب بیان کرنا ہی کافی نہیں بلکہ عالم دین میں وہ ہوتا ہے آپ قوم کی نبز پر ہو جیسے ڈاکٹر اور حکیم نبز کو دیکھ کر بیماری بتاتا ہے وہ جسمانی بیماری بتاتا ہے آپ کو بخار ہے آپ کو شوگر ہے آپ کو بلا ہے آپ کو تک نہیں ہے اسی طرح عالم یہ دین کا ڈاکٹر اور حکیم ہے جس کا یہ فرور ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کی نفس پر آنکھ رکھتے ہوئے اس کو بتائے کہ آج ہمارے اندر فلاں روحانی بیماری ہے فلاں دین کے اعتبار سے مرد اور بیماری نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس لیے کہ تقریر کا بنیادی مقصد اپنے اور سننے والوں کی اصلاح ہوتی ہے یہ تقریر جمعے کی کوئی رقم اور رواج نہیں ہے یہ کوئی عادت نہیں ہے یہ کوئی شوق نہیں ہے بلکہ یہ دین ضرورت ہے اور یہ عادت نہیں عبادت ہے جمعے کے لیے میرا اور آپ کا آنا صرف اس ارادے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آج تقریر سنیں گے یا کریں گے اور اپنی معلومات سے اضافہ کریں گے بلکہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم ایک سبق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس سبق کو پڑھ کر اگلے جمعے کو جو نیا سبق آنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کے ارادے کہ جو کچھ ہم سنیں اگر وہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں اگر وہ مقصد نہیں یہ ارادہ نہیں تو دنیا سے پہلے آنے کا بیٹھنے کا وقت لگانے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہوا سواب آپ کو ملا سواب ضرور ملا جلدی آنے کا ثواب ملا مسجد میں بیٹھنے کا سواب ملا احتکاب کی نیت کا سواب ملا جمعے کی نماز کے انتظار کا سواب ملا دین کے بعد سننے کا سواب ملا اکٹھے بیٹھنے کا سواب ملا کمرا روک ہونے کا یہ تمام سواب اپنی جگہ لیکن اس سے میرے زندگی میں کوئی انقلاب آیا کہ نہیں آیا میرے عمل کی دنیا تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی اگر میری عملی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو سواب میں نے ضرور حاصل کیا لیکن میں نے کوئی فائدہ نہیں لیا آج ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح طوفان کی طرح سیلاب کی طرح جیسے آندیاں آتی ہیں پانیوں کے سیلاب آتے ہیں جو شہروں اور عوام کو نہیں دیکھتے جلد پرانے امیر کا گھر میں چھوڑ دوں جو غریب کا ہے بہادر یعنی وہ سب کا اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں اسی طرح جب ایمان کے خلاف کتنے آتے ہیں تو وہ بھی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ان بیماریوں میں وباؤں میں ایک بیماری اور وبا یہ ہے کہ آج جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے شہر شہر گاؤں کے گاؤں آپ باہر نکلے کہ آپ کے کانوں میں ہر طرف سے گانوں کی آواز آ رہی ہوگی مجھے آپ صرف ملتان کو دیکھ کر بتائیے ملتان کا کوئی بازار ملتان کا کوئی کوچا ملتان کا کوئی محلہ ملتان کا کوئی گھر ملتان شہر کا کوئی کوئی سڑک اور گلی ایسی بتا سکتے ہیں جہاں پر گانوں کی آوازیں نہ ہوں radio television C R antenna cable اتنا عام ہو گیا کہ ہر گھر سنیما بن گیا گھر میں فلمیں گانے دیکھے اور سنے جا رہے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں آپ کرے جائیں مگر کا یہ کلچر یہ تہذیب ثقافت کے نام پر آزادی کے نام پر مسلمانوں کے گھروں میں بھی آ گئی کوئی شہر محفوظ نہیں کوئی محلہ محفوظ نہیں کوئی بازار محفوظ نہیں کوئی گلی محفوظ نہیں اور بہت کم گھر گھر ایسے ہوں گے جہاں ریڈیو نہ ہو ہر گھر میں یہ وبا موجود آوازوں سے بول رہے ہیں جس کی آوازیں گانے کی مردوں کی عورتوں کی اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بڑے بڑے شوروم بڑی بڑی دکانوں پر تو آہستہ کے زیادہ ان کی آواز میں لگے ہیں ریڑی لگانے والا بھی ایک ریڑی پر پھل سبزی بیچنے والا بھی ریڑھی کے اندر ریڈیو لگا کر گانے سن رہا ہے کھیت میں ہل چلانے والا کاشتکار اور کسان وہ جہاں کھیت میں ہل چلا رہا ہے وہ ساتھ ہی اپنے ہل پر ریڈیو لگا کر گانے سن رہا ہے مست ہے مزدور اور مستری کام کر رہے ہیں نیندے اٹھا رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ریڈیو لگایا ہوا ہے گلے سن رہے سائیکل پر جانے والے کئی لوگوں کا ایسا دیکھیں گے سائیکل پر جانا ساتھ میں کیا ہے ریڈیو ہے جانے سنتا ہوا جا رہا ہے بسوں میں ویگنوں میں سفر کرنا شریف آدمی کے لیے مشکل عورتیں بیٹھی ہیں فورس گانے لگے ہوئے ہیں کسی میں اتنے ایمانی گرت نہیں روک کر ڈرائیور کو کہہ سکے کہ اس کو بند کرا ڈرائیور ہاتھ اس کے ڈرائیونگ پر ہے اور اس کے کان جانے کی طرف ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پرواہ نہیں ہوائی جہاز ہر کی آواز میں وہ موسیقی لگا دیں گے ایئرپورٹ پر جاؤ اسٹیشنوں پر جاؤ اڈے پر جاؤ ایک ریڑی والا شربت بیچ رہا ہے اور وہ صاف سنجی آواز سے جانے کی اس نے لگائی کون سی جگہ ہے جو اس سے خالی اور محفوظ وغیرہ بتا دیں یہ بیماری ہے یا نہیں بھائی بولو بولو ذرا بولو کیا بات ہے یہ وبا ہے یا نہیں کتنا ہے یا نہیں پوری قوم اور ملک اس کی لپیٹ میں ہے یا نہیں مسلمان معاشرہ اس کے اندر لپٹا ہوا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے بولو یہ جائز ہے یہ کیا ہے ناجائز یہ کیا ہے دماغ یہ کیا ہے حرام کہو اپنی زبان سے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے حرام گناہ ناجائز اللہ کی نافرمانی پیغمبر کی نافرمانی قرآن کی نافرمانی حدیث کی نافرمانی شریعت کی نافرمانی مگر صبح سے شام تک شام سے صبح تک بوڑھا بھی مرد بھی اور عورت بھی بچہ بھی جان بھی تاجر بھی اور غیر تاجر بھی دیندار بھی اور غیر دیندار بھی کسی نہ کسی ذریعے سے یا خود لگا رہا ہے یا سن رہا ہے یا سنوا رہا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس گناہ میں میں ہوں ہوٹلوں پر چند سال پہلے ٹیلیمیزن نہیں ہوتے تھے چائے کا ہوٹل کھانے کا ہوٹل وہاں ٹیلیویژن بولو ہوتے تھے پہلے چند سال ہوئے وہ اتنی تیزی سے بے آئی اور کہاں کی پہلی کیا وہ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری دکان پر ٹیلیویژن ہوگا تو گاہک آئے گا چائے پیے گا کھانا کھائے گا میری کمائی ہوگی وہ کھانا بھی کھائے گا چائے بھی پیے گا ساتھ گانے بھی سنے گا فلمیں بھی دیکھے گا ڈرانے بھی دیکھے گا اور اگر میرے ہوٹل پر میری دکان پر ٹیلی ویژن نہ ہوا یا ٹیپ گارڈن نہ ہوا گانے نہ ہوئے تو گاہک نہیں آئے گا میرا کاروبار نہیں چلے گا اور بات کا مزاج بن گیا کہ جس ہوٹل پر یہ چیزیں ہیں وہاں جانا جہاں نہیں ہے وہاں نہیں جانا یہ جانے والا گناہ کا ارتقاب ہے حرام کھا رہا ہے اپنے حلال کو بھی حرام بنا کر پیٹ میں ڈال رہا ہے چائے حلال کھانا حلال یہ مشروبات حلال لیکن جب اس انداز میں سامنے فلم دیکھ رہا ہے گانا سن رہا ہے اور پی رہا ہے اور کھا رہا ہے اس نے حلال کو حرام بنا کر اپنے پیٹ میں ڈالا یا حلال کو حرام رکھتے ہوئے پیٹ میں ڈالا بولے سر جواب کے دو آپ کو یہ تکلیف اچھی نہیں لگ رہی اچھی لگ رہی ہے یہ حرام کا حلال کو حرام بنا کر پیٹ میں لے جا رہا یا حلال کو حرام رکھتے ہوئے لے جا رہا ہے حلال کو حرام بنا کر لے جا رہا ہے اور یہ دکاندار جو یہ سوچتا ہے کہ پیسے زیادہ کماؤں گا یہ رکھا شام کا حساب کرو گے تمہاری دکان پر اگر ٹیلیویژن اور ریڈیو نہیں چل رہا تمہارے پیسے کم ہوں گے شاید تمہاری انکم اور آمدنی سو دو سو روپیہ ہو اور یہ چیزیں اگر تمہاری دکان میں ہو تو ہزار روپیہ ہو لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہو کہ حرام ذریعے سے ہزار کماؤ گے کوئی برکت نہیں ہوگی خراب ذریعے سے سو کماؤ گے اس میں برکت ہوگی طرح کر کے دیکھ لو یہ ہزاروں اور لاکھوں بیماریوں پر ایکسیڈنٹ پر مصیبتوں پر تکلیفوں پر خرچ ہو جائیں گے نہیں تو چور لے جائیں گے ڈاکو لے جائیں گے اور اگر حلال کا ہوگا بیماری نہیں آئے گی آفت نہیں آئے گی مصیبت نہیں آئے گی پریشانی نہیں آئے گی اور تمہارا پیسہ محفوظ رہے گا تم نے حرام ذریعے سے کما کر پیسہ تو زیادہ جمع کر لیا مگر یہ نہ سوچا کہ اس کے اندر تو اللہ کی رضا ختم ہو گئی آج پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں کوئی گھر کوئی شہر کوئی گلی کوئی محلہ محفوظ نہیں اور بعد اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا اور دیکھتے اور سنتے کیونکہ میں اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں شادی دو تین دن بعد بنی شادی کے دو تین دن پہلے شادی کے بعد دو تین دن تک پورے گھر کو چراغا کیا جاتا ہے اس پر بلند آواز سے گانوں کے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں دن اور رات پورا محلہ گانوں کی آواز سے گونج رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کوئی تصویر کر رہا ہے کوئی اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے کوئی آرام اور سو رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم پوری قوم اور پورے محلے کے کانوں میں زبردستی گانے پہنچا رہے ہیں اور وہ گانے بھی ہو جو خوش گانے ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ہندو کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جا رہا ہے کیسٹ لینے جانے کی اور دیکھنا پاکستانی گانوں کی نہ لانا انڈیا کے گانوں کی کیسٹ لانا وہ ویڈیو لانا گا ہم نے ہندو کے کلچر اور ثقافت کو ہم نے انگریز کے کلچر اور ثقافت کو اپنے سینے سے لگایا اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم مسلمان ہیں نام مسلمان ہے ہمارا کئی کئی دن تک گھروں میں بلند آواز سے لاؤڈ اسپیکر پر جانے لگے ہوئے ساتھ مسجد ہے پروان ایسے گھر بھی ہیں جو مسجد کے پڑوس میں ہیں اور وہاں سے دن اور رات شادی یا موقع پر جانے لگے ہوئے ہیں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کو بھی زبردستی سنایا جا رہا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا میرے بار آ انتظامیہ اور حکومت سے کہا کہ اس بات کا تمہیں بڑا احساس اور فکر رہتا ہے کہ مولوی کی تقریر کی آواز مسجد سے باہر نہ جائے قرآن کی تلاوت ناچ یہ اکثر اپنے میٹروں میں کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی مدم رکھو کوئی لڑ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی بیمار ہے آپ کیوں خبر کرتی بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر آپ کی تقریریں قرآن کی تلاوت عوام کی آواز روز تعلیم میں ناچیں یہ کیوں باہر سناتے ہم نے کہا ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ بند ہو جائے ہم اسی کو سنائیں جو سننے کے لیے آئے ہمیں شوق نہیں ہے علماء ہے کا کا لاؤڈ کر کبھی بھی مذہب نہیں رہا ہمارا مذہب جو لاؤڈ اسپیکر بولو کہ یہ ہوگا تو ہم کریں گے یہ نہیں ہوگا تو ہم تقریر نہیں کریں گے یہ ہمارا کبھی مذہب نہیں رہا ان من سے یہ کہا جاتا کہ یہ جو گانے یہ جو خاص چیزیں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کوئی ایک کو سنائی جاتی ہیں اس کی اجازت کون سا اخلاق اور کون سا قانون دیتا ہے اس پر کوئی قانون حرکت نہیں ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی مختصر میں نے پھر اس کا ٹکڑا پڑا تھا میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیلندا کی نہیں اسی عمل حدیث لیے اللہ جگہ رہی وہ سب کا حجوا ادا کرم آداب مہیم اس آیت کے الفاظ اور مانا اور مطلب پر ذرا غور کریں قرآن وہ سچی کتاب ہے جس کی سچائیوں میں کبھی فرق نہ آیا نہ آئے گا جو حقیقتوں کی ترجمان ہے قرآن کتاب کس طرف ہے اور اسلام دین کی طرف ہے قرآن کے الفاظ کسی خاص موقع پر آئے لیکن اس میں اللہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ جو قیامت تک کے لیے اس میں ہدایتیں موجود ہیں یہ کتاب ہدایت حکمت و رحمت ہے یہاں پانچ وہ لوگ جو فضول باتوں کو خریدتے ہیں فضول باتوں کو خریدار ہیں کس سے فضول باتوں کو جس لیے تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں اللہ کے راستے کو مذاق بنا دیں ان لوگوں کے لیے ذلت آنے کا آزاد ہے ذلت آنے دلیل اور رسوا کرنے والا آزاد ہے حضرت عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فضول باتوں سے کیا مراد ہے اس آیت میں فضول باتوں سے مراد جانے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے پوچھا گیا لاول حدیث کا کیا معنی ہے جس کو کہتے ہیں لاول حدیث عربی کا لفظ ہے اردو میں اس کا ترجمہ فضول بات فضول بات سے کیا مراد ہے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا اس کے مراد گانے اور گانے کی طرح کی چیزیں اس کے مراد حسر بکری رحمت اللہ علیہ جو کاغذ ہے ایک سو بیس صحابہ کو دیکھا ہے ان سے دیکھا گیا کیا بتائیے قائدے حدیث کا کیا معنی ہے تو حسر بکری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر وہ بات جو اللہ سے غافل کر دے ہر وہ بات جو اللہ تعالی سے غافل کر دے جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ فضول کام فضول بات وہ لہ حافظ ہے یہ الفاظ عام ہے جس میں عام قانون بیان ہوا ہے لیکن میں نے جیسے کہا قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر نازل ہوئی اگر سے وہ نازل کسی موقع پر خاص ہوئی مگر ان میں جو حکم بیان ہوا وہ عام ہے اس کا موقع کون سا ہے وہ موقع نظر سنیے سننے آپ کو اس کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی امام الانبیاء اگر محمد رسول اللہ سب کہہ دو سے جو موزیاباد جب مکت مقدمہ نے اپنے مشن کا آغاز کیا دعوت تبلیغ کے کام کا آغاز کیا اسلام کی طرف کو کی طرف بلایا اور اپنے اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو سنایا اسلام کو پیش کیا قرآن کو سنایا قرآن کی آیتیں بیان کی تو قرآن میں نے کی کشش اور طاقت ہے دل تیرا نہ ہو تو قرآن کو سن کر متاثر ہوئے جگہ نہیں رہ سکتا دل پر مہر نہ لگی ہو تو قرآن کو سننے والا ضرور متاثر ہوگا یہی تو وہ کتاب ہے جو اتنی زندہ کتاب ہے کہ اس کے اترنے سے لے کر آج تک چودہ سو سال کے زمانے میں اس کتاب کے ایک ایک حرف کا اثر آج بھی باقی ہے زمانوں کسانوں و بال آج تک قرآن کریم کو متاثر نہیں کیا قرآن کے اثر میں فرق نہیں آیا کاریچت مرغے مرحوم جب پاکستان آئے اور مجھے دن ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو اس عالمی سورج جات کا کاری نے کہا کہ میں ماسک ہوں جو خدا کے ممکن کیا میں اللہ کے دین کے باغی رب کو نہیں مانتے جب میں نے رب کا کلام کرا تو روس کے صدر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے میری وہ زندہ اور جاوید کتاب یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا اسلام یہ سب سے بڑا زندہ مذہب ہے زندہ دین ہے جتنی مخالفتوں کا جتنی سازشوں کا اسلام کو سامنا کرنا پڑا پڑ رہا ہے اور پڑے گا اتنا کسی اور دین کو آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کسی مدر کی مخالفت اتنی نہیں ہوئی جتنی اسلام کی ہوئی اور ہو رہی ہے مگر اسلام بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا قرآن زندہ کتاب ہے جس کے ایک لفظ کے اثر میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا ہر نوجوان پر بڑھاپا آتا ہے مگر اسلام اور قرآن یہ وہ جوان ہے جن پر کبھی بلاپا نہیں ہر بہار پر خزا آتی ہے مگر اسلام اور قرآن اس بہار کا نام ہے جن پر کبھی خزا نہیں یاد بھی کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں گئے اپنا مشن شروع کیا توحید کی طرف بلایا اسلام کی طرف بلایا اوپر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف آنے کی دعوت دی قرآن پیش کیا تو مکے والوں کے دلوں پر قرآن کا اثر ہونے لگا یہ متاثر ہونے لگے کافر سے دشمن سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ان خاجے منصوبے پروگرام سوچنے بنانے لانے شروع کر دیے ایک بہت بڑا کافر تھا جس کا نام نگر بن حارف تھا یہ حضور علیہ السلام کا اور اسلام کا دشمن تھا اس کو خطرہ ہوا باقی کافروں کی طرح کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن کو سب کو اپنی طرف لے گا یہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے یہ تو ہمارا دن سے جائیں گے یہ فارس اور ایران تجارت اور کاروبار کے لیے جایا کرتا تھا یہ وہاں گیا اپنے سفر میں وہاں سے رستم اور اسمن بہار یہ بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں ان کے ساتھ کے قصے اور کہانیوں کی کتابیں خارج سے خرید کر مقصد مسلمان لے آیا اور لوگوں نے عام کرنا شروع کیا کہ لوگوں قرآن کی بجائے ان کتابوں کو پڑھو ان ناولوں کو پڑھو ان افسانوں کو پڑھو ان قصے اور کہانیوں کو پڑھو اس لحاظ اور مقصد میں قرآن کے مقابلے میں رستم پنجار کے پہلوانی کے کس کے بیان کیے یہ مشہور پہلوان گزرے ہیں طاقتور پہلوان گزرے ہیں ایران کی لڑائیوں کے واقعات فارغ اور اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی ان کی جنگوں کے واقعات کی کتابیں لے کر آیا اور لوگوں سے کہنے لگا تم نے قرآن کرتے ہو اس سے کیا دلچسپی رکھی ہے اس سے کیا مزہ آتا ہے تم نے پہلوانا اور لڑائیوں کے بعد کیا کر کس سے پڑا تاکہ تمہارے زیادہ تمہیں مزہ آئے گا تمہیں زیادہ دلچسپی معلوم ہوگی تمہیں پھر پتا چلے گا کہ قرآن میں دلچسپی نہیں ہے ان کتابوں میں دلچسپی ہے یہ اس نے مقابلہ شروع کیا ایک لونڈی خوبصورت آواز والی اس نے خریدی اس کو اپنے پاس رکھا جس کو دیکھتا کہ وہ اسلام سے متاثر ہونے لگا ہے اس کو کاغذ کے بہانے اپنے گھر لے جاتا کھانا کھلاتا اور لوڈی کو بلا کر اس کے گانا سنواتا اس کا ناچ کرواتا اور پھر کہتا بتاؤ جس مذہب کی طرف تم جا رہے ہو اس میں تمہارے لیے زیادہ دلچسپی اور مزہ ہے یا اس میں زیادہ لذت ہے قرآن کے مقابلے میں پہلوانوں لڑائیوں کے قصے اور واقعات کی کتابیں لایا قرآن کے مقابلے میں جانے والی عورتوں کو لایا قرآن کے مقابلے میں اس نے اس کھیل کو فروغ دیا میرا آپ سے سوال ہے لوگوں مجھے بتاؤ کیا آج پھر یورپ مغرب ہندو یہودی عیسائی مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے یہی ہر بات پھر استعمال نہیں کر رہا آپ کے گھروں میں اس نے دلّا کے ذریعے آپ کے گھر میں کیبل کے ذریعے آپ کے گھروں میں آڈیو کے ذریعے آپ کے گھروں میں ویڈیو کے ذریعے آپ کے گھروں میں اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے فلمیں پہنچا دی گانے پہنچا دیے تاکہ تم تمہاری اولاد قرآن قرآن نہ پڑھے نہ سنے تمہارا بچہ سے تو گانا سنے تمہاری عورت سے تم گانے سنو تم قرآن نہ سنو تم گانے کی کتابیں پڑھو کتدا کرو اماچارے کپتاوے پڑونا پڑھو تم سکے پڑھو تم سبر کرو تمہارے ہاتھ میں جان رہا تم سبر کرو تمہارے ہاتھ میں حدیث حریف نقد رہو تم سبر کرو تمہارے ہاتھ میں اسلام رہا تم سبر کرو تمہارے ہاتھوں میں دو ہزار عورتوں کی کہانی ہو اٹھانے ہو ناول ہو تم اپنے بچوں کو ملا کر جاؤ بتاؤ آج کا سفر بھی وہی نہیں کا اختیار کر رہا ہے جو میرے پیغمبر کے سفر کے زمانے نے اختیار کیا چودہ سو سال پہلے مسلم مسلمان کو گمراہ کرنے کا جو ہردا اختیار کیا آج پوری دنیا کا کچھ بھی وہی اچھا اختیار کر رہا ہے پہلوان اور کشتیوں سے کسی کی کتابیں لایا قرآن نہ پڑھو اس کو پڑھو بہت لایا تاریخ کی زبان سے قرآن نہ سنو اس خاص عورت کی زبان سے گانے سنو یہ مسلمان سلم انگریزیوں میں مبتلا کرو انہیں سازشوں کا شکار ہو گیا آپ بھی سفر کرتے ہیں میں بھی سفر کرتا ہوں سفر کرنے والے اکثر مسافر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے بولو حدیث کی کتاب صحابہ کے واقعات کی کتاب اسلامی مسائل اور کی کتاب کیا ہے ناول افسانے من گیا جھوٹے مقرر اخلاق واقعات اور قصوں کی کہانیوں کی کتابیں ان کے ہاتھ میں بھائی باپ بہت سے اپنی بہن کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے دینی کتابیں خرید کر نہیں آتا اسلامی کتابیں لے کر نہیں آتا زیور لے کر نہیں آتا فضائل اعمال خرید کر نہیں آتا مجھے ان کی کتابیں خرید کر نہیں آتا وہ اس کے لیے کہانیاں اور ناولوں کی کتابیں لے کر آتا ہے امام الانبیاء لیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکلیں اور صورتیں مشق کر کے بندر اور کی بنا دی جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلائی وسلم کیا یہ لوگ مسلمان ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے کلمہ میں کرتے ہوں گے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے ہوں گے مجھے اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر کہتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے روزہ رکھتے ہوں گے یا رسول اللہ مسلمان نمازی دار پھر چکلے سکنے بدلیں گے اس لیے گی کہ وہ گانے سنیں گے گانا گانے والی عورتوں کے دن دادا ہوں گے شراب پیئیں گے راستے پیئیں گے صبح ہونے سے پہلے اللہ ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرف کر دیں گے علماء نے اس حدیث پر بحث کی ہے کیا مراد ہے شکلیں مت آنے سے ساری قوموں میں پھر یہ آزاد آئے حضور کی رحمت کے سچے میں حضور کی امت پر تو یہ آزاد نہیں آئے گا کہ شکلیں بدل جائیں انسان کے جانور بن جائیں یہ حضور کی شان رحمت کے خلاف ہے بعد نے یہ کہا کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی وقت میں بھی جو لوگ یہ کام کریں گے اور پتا نہیں ہے قیامت ہے تو پتا ہے ممکن ہے یہی زمانہ ہو قیامت کے قریب سے اور بعد نے یہ کہا کہ اس سے مراد شکلوں کا بدلنا نہیں شکلا یہی رہیں گی عادتیں بدل جائیں گی کہا کہ سور اور سنجیو جو اس کی عادتیں بے حیائی اور بغیر کی مجھ سے ایک مرتبہ کئی مرتبہ یورپ میں مغل میں اور برطانیہ میں یہ سوال ہوا اور علماء سے بھی کرتے ہیں اور یہ سوال مسلمان بھی کرتے ہیں غیر مسلم ان سے کرتے ہیں تو وہاں کے مسلمان ہم سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں حرام ہے اسی وجہ کافر پوچھتے ہیں کہ خنجیر کیوں حرام ہے کیونکہ کافر یہ سور کا دوست بولو خنجیر کا دوست ہیں اب مسلمان پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کیا اس کی کھاتے ہمیں پوچھے تو کوئی عمین دباؤ دینا ہوگا تو کافر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں خنجیر اس لیے حرام یہ گندگی ناپاکی کھاتا ہے نجاست اس کی خوراک ہے رضا ہے اس کی حرام لیکن ہم تو باقاعدہ ہمارے ہاں فارم بنے ہوئے ہیں ان کی بال لگی ہوئی ہے خنجیر کی ہم نگرانی کرتے ہیں اس کو پاکیزہ صاف ستھری خوراک کھلاتے ہیں اور اس کو ہم نگرانی کے بعد لیکن ہم تو باقاعدہ ہمارے ہاں فارم بنے ہوئے ان کی بار لگی ہوئی ہے خنزیر کی ہم نگرانی کرتے ہیں اس کو پاکیزہ صاف ستھری خوراک کھلاتے ہیں اور اس کو ہم نگرانی کے بعد خوراک اس کی اچھی پھر گرا کر کے کہتے ہیں وہ گندگی سے نہیں جاتا تو کیوں حرام تو ہم نے ان کے جواب میں کہا خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کا گندگی کھانا نہیں بلکہ اس کی عادتیں اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں انسان کے پیٹ میں وہ جانور جائے جس کی عادتیں اچھی ہوں خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے خنزیر میں اس کی خاصیت بے حیائی اور بے حیثی ہے اور بندر کی خاصیت نقالی اور بے وقاری ہے اکثر بندر کیا کرتے ہیں نکلیں اتارتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا جو گانے سنے گا شکل بندر اور سنجیو کی طرح مراد اس کی محدثی نے یہ بیان کی کہ ایسا آدمی میں حیا اور غیرت ختم ہو جائے گی بے حیا اور بے غیرت ہو جائے گا سور والی خاصیت اس کے اندر آ جائے گی اور بندر والی بے بکاری بے کوئی بکری نہ نکالی نکلے یہ اس کے اندر آ جائے ایک حدیث میں آتا ہے سرکار کو آلم ہو گئے ہم سے مل رہا ہے یہ ساتھ فرمایا کہ میں دنیا میں گانے اور بجانے کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جس نے لاکھ کھیل کود کا سامان میں اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جس میں آج کل کا ڈول بانسی چبڑا باجے یہ تمام سے چیزیں حضور علیہ السلام ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے گئے توجہ کرنا سوال کرنے لگا ہوں گانے اور بجانے کی چیزوں کو حضور علیہ السلام کیا کرنے آئے حضور کی زندگی کا مقصد جہاں سے عید کا پہنچانا حضور کی زندگی کا مقصد قرآن پہنچانا حضور کی زندگی کا مقصد اسلام کی دعوت کو عام کرنا حضور کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو عام کرنا یا فرمایا میری زندگی کا مقصد گانے بجانے کسیوں کو توڑنا مٹانا ختم کرنا میری زندگی کا مقصد ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضور کی زندگی کا مقصد جس چیز کو توڑنا ہے کیا حضور کے امتی مسلمان نے اس چیز کا اپنے نہیں لگایا ہوا حضور جس چیز کو توڑنے کے لیے میں اور آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آپ جن چیزوں کو توڑنے آئے تھے ہم نے تو ان کو اپنے دل سے لگایا ہوا ہے دوں گا اپنے گھروں سے اس بے حیائی کو نکالو فلم مسلمان یہ کہتے ہیں سننے میں آتے ہیں ہمارے بچے پڑوسیوں کے رشتے داروں کے گھروں میں ٹیلیویژن دیکھنے جاتے ہیں اس لیے ہم نے اپنے گھر میں خرید کر رکھ لیا ہے تاکہ ہمارے بچے بولو اس کا مطلب کونے میں اگر جا کے کوئی چلاگ لگایا تو آپ گھر میں نکال لیتے گا کہ اسی میں لگاؤ مر جاؤ یہ تو عقل ہے بچے کو سمجھانا اور روکنا ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ وہ آپ شنی آپ کے گھر میں کھول لیں ڈش لگاتے ہیں ہزاروں روپئے ایسے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں روٹی کے پیسے نہیں کچے مکان مگر دیکھو تین تین ٹیلیویژن اندر موجود اوپر بڑی بڑی ڈش لگی ہوئی ہے گانا گا کر اجرت لینا حرام پورے معاشرے کا کس کا ماپن کرے آپ کے پاکستان میں آپ کے ملک میں دین والوں کی عزت کم ناچنے اور جانے والوں کی عزت بولو جانے والے جانے والے وہ اس قوم کے ہیرو ہیں جو ہیرو تھے ان کو ہیرو بنا دیا جو ہیرو تھے ان کو ہیرو بنا دیا حضرت آتا ہے سرکار جو عالم حضرت محمد رسول اللہ سب کے حضرت اللہ علیہ وسلم سال فرمایا فرما کے جو لوگ دنیا میں گانا سنتے ہیں گانے کے اپنا دل بہلاتے ہیں حضور علی السلام کے ابھی سے بات نہیں میرے پیغمبر کا فرمان ہے سچا فرمان ہے فرما حضور علی السلام نے جو دنیا میں گانا سنتا ہے کل قیامت کے دن جاننا میں اس کو آواز کیا جائے گا اور اس کے کانوں میں پیپڑا ہوا پیچھا ڈالا جائے گا کان اللہ کی نعمت تو کان اللہ کی اس سے پوچھا جس کے کان نہیں اس سے پوچھا جو سن نہیں سکتا کان کتنے بڑی نعمت آنکھ آپ اللہ کی نعمت نابینے سے پوچھو کتنے نعمت آپ سے بیمار سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ان آنکھوں کی نعمت کا فکر پھر میں دیکھنا نہیں کانوں کی نعمت کا شکر گانے سننا نہیں آنکھوں کانوں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال اور جائز کرا دی اس سے دیکھو اور سنو جس کو حرام قرار دیا اس سے بچ جاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ اپنے گھر کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے محلے کو بچاؤ اپنے شہر کو بچاؤ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے میں نے یہ باتیں درد دل سے کہیں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کہیں سب کے لیے کہیں لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ جنہیں کے اس کے رقم کے طور پر کے طور پر نہیں آتے سیکھنے سننے سمجھنے اسلام میری نیت یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے آپ کی نیت یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے بری سے نکل کر اچھی میں آ جائے میں آپ کی نیت رکھتا ہوں اللہ کے گھر میں آپ سے ارادہ کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف شریعت کے خلاف آپ کے آپ کے خلاف اور آپ کی آخرت کے خلاف یہ بجلی کے لیے حرام ہے گناہ کے ہیں آپ ان کے خلاف جہاد کرو گے کرو گے کہ نہیں کرو گے جو کہتے ہیں جہاد کریں گے وہ کھڑا کیا آپ اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن کو نکال دیں آپ اپنے گھروں سے ریڈیو خبریں سننے کے لیے سننے کے لیے وہ سے گھر والوں منع کر کرتے کہ آپ ان کے گانے نہیں سننے آپ کے گانے گانے کی تمام دوستوں کو ختم کر دے اس کی جگہ پر قرآن کی تلاوت کیس سے لائے ناطوں کی کیس سے لائے علماء کی تقریروں کی کیس سے لائے نظروں کی کیس سے لائے بولا کر اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دے ہر اس ایسی شادی کا بائی کر دے جہاں گانے لگے ہوئے ہو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے مگر رب ناراض نہ ہو پہنگر ناراض نہ ہو لوگوں کو راضی کر لیا رب کو ناراض کیا تباہ کیا دنیا کا آخرت تباہ کر دی لوگ ناراض ہو گئے اللہ خود ان کو راضی کر دے گا جو مرد دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے ناچ رہا ہے گا رہا ہے وہ یاد رکھے وہ لوگوں کو خوش کرنے خاطر اپنی دنیا قدر آخرت تباہ کر رہا ہے لوگوں کو ہنچانے کے لیے لوگوں کو تفریح دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جہنم کے جل کی علاق کے انداز میں ڈال دیا میرا سوچو لوگوں کو راضی کر رہے ہیں خدا سے ناراض کر کے کو ناراض کر کے اس کے بعد آ جاؤ اس کو چھوڑ دو گانا گانا بھی حرام گانا سننا بھی حرام اور گانا گنوانا بھی حرام دلوانا اور اس طرح کی تقریبات کرنا یہ بھی حرام ہے اس کو چھوڑ دو اس کا نقصان ہے آخرت میں تو ہے دنیا میں بھی ہے علماء نے لکھا ہے جو شخص گانا سنے گانا گائے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی یہ سب ہے اس کی اولاد نافرمان ہوگی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی لکھا ہے اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا بدم نہیں ہوگی ساخیاں ہوں گی کتناس ہوگا چوریاں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی بیماریاں ہوں گی آفتیں ہوں گی مصیبتیں ہوں گی یہ تمام گلاحوں کا نقصان اس کی نبوست ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ معاشرے سے کو بچاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مت دے سو دے کرو گے کہ نہیں کرو گے جا کر اپنے گھر میں آپ کے کام شروع کرو گے کہ نہیں کرو گے کرو گے نا ان شاء اللہ اللہ تمہارے ساتھ نیت نہیں کرنا اللہ راضی کرنا ہے حضور کے راضی کرنا ہے آپ مجھے بتاؤ گانا سننے والا نماز پڑھے گا کہ نہیں گا گانا سنے گا نماز سے بات ہو اللہ کے بات ہو عبادت کے باتیں اسلام کے باتیں ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے اس لیے اپنے ماحول کو بدلو وہ کام کرو جس سے رحمت آئے وہ کام نہ کرو جس سے آزاد آئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو قرآن کہتا ہے اپنے اولاد کو آگ میں نہ ڈالو آگ میں ڈالنا چاہے تو ڈالتا ہے اپنے اولاد کو آگ میں مراد یہ کہ ایسے کاموں میں نہ ڈالو جن کاموں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو جان میں آگ میں جانا پڑے ڈال لوگ آخری بات یہ کہتے ہیں مولانا توجہ کرنا کیا کہتے ہیں مولانا یہ جو موسیقی ہے نا موسیقی یہ آلات ہے لاز لاز گانے بجانے کے آلات یہ جو موسیقی ہے یہ تو روح کی رضا ہے یہ روح کی رضا اس پر کتابیں ہوتی ہیں نام نہ مسلمانوں کیا کام یہ رو موسیقی ہے نا یہ کیا ہے رو کے ندا یہ رو کا سکون ہے یاد رکھیے رو کی ندا رو کا سکون گانا بجانا نہیں ہے یہ رو کی بیماری ہے یہ رو کی دبا ہے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ گانا سننے والوں کی زندگی میں سکون اور چین نہیں رو کی رضا قرآن جو کہتا ہے وہ ہے اللہ اللہ تسلیم القلوب روح کی رضا رو کا سکون اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے ہے گانے بجانے سے نہیں ہے آپ ایک مسئلہ پوچھیں قوالی قوالی کے بارے میں کیا رائے ہے بھائی یعنی قوالی کو تو لوگ کیا پہنچتے یہ جائے گا مزاروں پر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے بعض لوگ استقلال بھی کرتے ہیں کہتے نہیں یتن نبی اکبر سے بارہ نبی اکبر تک گانے کی کیس کے ہٹا دو قوالی کے لیے آؤ محرم کے مہینے میں گانے بند قوالیاں شروع یاد رکھیے پھر کسی مجلس میں اس پر تفصیل بات کریں گے آج مجھے نارا مسئلہ بتا دوں قوالی کا سننا بھی جائز نہیں ہے دماغ یہ جو آج کل قوالیاں ہوتی ہیں ان قوالیوں کے اندر ساز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا شریعت اس کا مسئلہ یاد رکھیں جس چیز کے ساتھ ساز ہے گانا بجانا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے علماء نے قوالی کے لیے چار شرطیں لکھی ہیں کتنی شرطیں چار شرطیں یاد رکھیے گا نمبر ایک قوالی کرنے والا بالغ مرد ہو کون ہو بالغ مرد عورت نہ ہو ایسا بچہ بھی نہ ہو جس کی داری نہیں آئی کون ہو مالک مرد ہو نمبر دو اس کا مضمون شریعت کے خلاف نہ ہو جو وہ پڑھ رہا ہے قوالی اس کا مجلو اور کتنی قوالی آپ تک جن کے مجلو شریعت کے خلاف ہے ایک قوالی ہے رب پکڑے تو محمد بچا سکتا ہے محمد پکڑے تو کوئی بچا نہیں سکتا بتاؤ یہ شریعت کے مطابق ہے شریعت کے خلاف مجلو نہ ہو تیسری شخص قوالی کے کہنے والے کے ساتھ کوئی گانے بجانے کے آلات نہ ہوں یہ جو ہوتے یہ آلات ساتھ آلے ساتھ ہوتے کہ نہیں ہوتے ڈھول ہے ساگ ہے یا چوتھی شرط عجیب شرط ہے سننے والے قوالی کو سننے والے وہ اہل تکڑا اور میں سے ہوں جن کی زندگی شریعت کے مطابق اور وہ سننے والے ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور بزرگ اور اولیاء کی جو قبائیاں تھیں وہ ان شرطوں کے مطابق تھیں اور آج کل جو ہیں وہ ان شرطوں کے خلاف ہیں اس لیے ہے منع ہے آپ قرآن سنیں چنان اس کی قسم ہو وہ کافر کیسا تھا یہ آپ کو قوم آپ قوم سمود کے قصے سناتے ہیں میرا علیہ السلام میں تمہیں یہ پہلوانوں کے قصے سناتا ہوں قرآن نہ سنو یہ سنو تاکہ یہ قرآن سے دور ہو جائے اور آج یہ جتنی چیزیں آئی ہیں یہ اسلام کے اور قرآن کے مسلمان کو کیا کر رہی بولو دور کریں گے کر رہے بچے بچے کو گانے یاد یاد ہے کہ نہیں یاد بہت سے بچوں کو گانے یاد ہے کیوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں بازار میں پھر رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں راستے میں جانے لگے ہیں کانوں میں پڑھ رہے اگر ان کے کانوں میں قرآن پڑھے تو وہ قرآن یاد رہے جب ان کے کانوں میں تم نے ڈالا اپنے گھر باہر بازار میں جانا ہے وہی یاد ہوگا قرآن ڈالے گے قرآن یاد ہوگا لیکن اسلام کی وہ فطرت ہے اسلام انسان کی خواہشات کا بھی احترام کرتا ہے مسئلہ بتا دوں خوبصورت آواز خوبصورت آواز کے ساتھ گانا اور ترنم یہ منع نہیں ہے آتا ہے روایتوں میں اہل عرب اپنے اونٹوں کو چراتے تھے جب دیکھا سفر میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے جب دیکھا اونٹ تھک گئے تو وہ اونچی آواز خوبصورت آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے تاکہ اونٹ ہمارے اشعار سن کر مست ہو کر چلتے رہے تھکے نہیں ہمارا طے ہو جائے اس کو عربی زبان میں خودی کہتے ہیں کیا کہتے خودی ہا دا ڈال جا یہ جائے جا اس میں جانا نہیں اس میں ڈھول نہیں ہے اس میں کوئی آلات نہیں ہے تبلا نہیں ہے سرنگی نہیں ہے صرف اچھی آواز کے ساتھ اسی طرح یہ بھی جائز ہے مائیں اپنے بچوں کو کیا دیتی ہیں میری بیٹی ہے میری تاکہ سو جائے کھلاتی دلاتی ہے میری بیٹی ہے اور میری میں کچھ اپنی آواز دن ہے کچھ کرتی ہے جاتی ہے کہتی ہے اچھی آواز کے ساتھ یہ بھی جائے گا آپ کام کر رہے ہیں تھک گئے چار تھکنے کے بس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اچھی آواز سے دن شروع کر دیں یہ بھی جائے گا صحابہ کرام خندق کھو گئے مدینہ ماں کے اور اسلام کے دفاع میں کھنڈا کھوتے کھوتے تھک گئے سارے بیٹھ گئے حضور موجود ہیں صاحب نے آہستہ آہستہ آواز سے کچھ گنگنانا کچھ اشعار عربی کے پڑھنا شروع کر دیے حضور علیہ السلام نے روکا نہیں اجازت دی یہ نہیں جائز شادی کے موقع پر خوشی کے موقع پر عید کے موقع پر اگر آپ حضرات اچھی آواز کے ساتھ ایک دوسرے کو اشعار سناتے ہیں سنی مضمون والے ناطے سناتے ہیں یہ چاہے گا اس پر اسلام نہیں جاتا جو گانا بجانا جس کو کہتے ہیں اس پر اسلام پسندی ہو جاتا ہے یہ اسلام یہ اس مسلمان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے ٹوٹ پڑے پہرے آسمان تم پر نہ کہیں ٹوٹ پڑے کہرے آسمان تیری عذاب جان ہے تیری عذاب جان ہو کس لیے زمان کی رانائیوں میں گم ہو کس لیے زمان کی رانائیوں میں گم کل کیا تمہاری شان تھی اور آج کیا ہو تم ٹی وی کو سمجھ بیٹھے ہو تم اپنے گھر کی شان ٹی وی عذاب جان ہے ٹی وی عذاب جان ہے وقت ابھی پہلے الہی سے تم ڈرو ہے بابا ابھی میرے الہی سے تم ڈرو شیطان کے کارنام کی ایجاد سے بچو شیتا کے کارنام کی ایجاد سے بچو دنیا کی رنگ رلیوں سے اپنا ہٹاؤ جان تیلی عذاب جان ہے تیلی عذاب جان کیوں آج گندگی میں تمہارا ہے معاشرہ کیوں آج گندگی میں تمہارا ہے معاشرہ کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا بھول گئے اپنے بزرگوں کا تذکرہ وہ بھی تو مسلمان تھے تم ہو مسلمان تیری عذاب جان ہے تیری عذاب جان اللہ اور نبی کے ہوگا فل پیام سے اللہ اور نبی کے ہوگا فل پیام سے دلچسپی خوب لیتے ہو کارے حرام سے دلچسپی خوب لیتے ہو گارے حرام سے ٹی وی حیائی کا بے لاز ترجمان ٹی وی عذاب جان ہے ٹی وی عذاب جان روزے نماز کی تم فرصت نہیں رہی روزے نماز کی تمہیں فرصت نہیں رہی اکمل جبھی تو پہلی سی عزت نہیں رہی اکمل جبھی تو پہلی سی عزت نہیں رہی ٹی وی ادھر رنان ہے ادھر ہوتی ہے اذان ٹی وی عذاب جان ہے ٹی وی عذاب جان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا